حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں باوجود کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی انہیں شیطان نے پٹی بڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں